سفیان بن عیینہ نے کہا عمر بن دینار نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے ہم ایک غزوے یعنی غزوہ مریسا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے وہاں ایک مہاجر نے ایک انصاری کی سرنگ پر ضرب لگائی انصاری نے کہا اے انصار آؤ مدد کرو اور مہاجر نے کہا اے مہاجرو آؤ مدد کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا زمانہ جاہلیت کی طرح چیخو پکار ہے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ایک مہاجر شخص نے ایک انصاری کی سورنگ پر مارا ہے آپ نے فرمایا جب یہ اتنا چھوٹا سا معاملہ ہے تو جاہلی دور کسی اس چیخو پکار کو چھوڑو یہ کری اور بدبودار بات ہے عبداللہ بن ابئی بات سنی تو کہنے لگا اچھا انہوں نے ایسا کیا ہے اللہ کی قسم جب ہم مدینے پہنچیں گے تو ہم میں سے عزت والا اسے جو ذلت والا ہے وہاں سے نکال باہر کرے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے چھوڑیے میں اس منافق کی گردن اتارتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے رہنے دو کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کر رہے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر چھ ہزار پانچ سو تراسی